ساجی رکھتے ہیں اور نہ ہی اللہ ایسے حقیر ہیں کہ اللہ کا کوئی حمایتی ہو اور آپ اے نبی اللہ کی پوری پوری بڑائیاں بیان کرتے رہیے سامعین آیتوں کی تفصیل سے بات کیجیے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے واسطے سے دعا کرو کفار اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کے منکر تھے اللہ کا نام رحمان نہیں سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے نفس کے لیے اس نام کو ثابت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہو رحمان ہو اور بس ان کے سوا بھی بہت سے بہترین اور احسن نام اللہ کے ہیں جس پاک نام سے چاہو اللہ سے دعائیں کرو سورہ حشر کے آخر میں بھی اپنے بہت سے نام اللہ نے بیان فرمائے ہیں ایک مشرق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کی حالت میں یا رحمان و یا رحیم سن کر کہا کہ لیجئے یہ معاہد ہیں دو الگ الگ معبودوں کو پکارتے ہیں اس پر یہ آیت اتری پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اپنی نماز کو بہت اونچی آواز سے نہ پڑھیے اس آیت کے نزول کے وقت رسول اللہ مکے میں پوشیدہ تھے جب صحابہ کو نماز پڑھاتے اور بلند آواز سے اس میں قرأت پڑھتے تو مشرقین قرآن کو اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ کو گالیاں دیتے اس لیے حکم ہوا کہ اس قدر بلند آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ مشرقین سنیں اور گالیاں بکیں ہاں ایسا آہستہ بھی نہ پڑھنا کہ آپ کے ساتھی بھی نہ سن سکیں بلکہ درمیانی آواز سے قرآد کیا کریں یہ روایت بخاری مسلم اور مصر احمد کی ہے تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہ تکلیف جاتی رہی اب جس طرح چاہے پڑھیں مشرقین جہاں قرآن کی تلاوت شروع ہوتی بھاگ کھڑے ہوتے اگر کوئی سننا چاہتا تو ان کے خوف کی وجہ سے چھپ چھپا کر بچ بچا کر کچھ سن لیتا لیکن جہاں مشرقوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اسے سخت ایزا ہی شروع کر دی اب اگر بہت بلند آواز کریں تو ان کی چڑا اور ان کی گالیوں کا خیال اور اگر بہت پست کر لیں تو وہ جو چھپے لکھے کان لگائے بیٹھے ہیں وہ محروم اس لیے درمیانہ آواز سے قرات کرنے کا حکم ہوا الغرض نماز کی قرات کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے سر نبی داود میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی نماز میں پست آواز سے قرات پڑھتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ بآواز بلند قرات پڑھا کرتے تھے بس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ آہستہ کیوں پڑھتے ہیں آپ نے جواب دیا کہ اپنے رب سے سرگوشی ہے وہ میری حاجات کا علم رکھتے ہیں لہٰذا آہستہ قرأت کرتا ہوں تو فرمایا گیا کہ یہ بہت اچھا ہے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہیں عمر رضی اللہ نے فرمایا شیطان کو بھگاتا ہوں اور سوتوں کو جگاتا ہوں تو عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا گیا بہت اچھا ہے لیکن جب یہ آیت اتری تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے قدر بلند آواز کرنے کو اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے قدر پست آواز کرنے کو فرمایا گیا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے اسی طرح ثوری اور امام مالک ہشام بن عروہ رحمہ اللہ سے وہ اپنے والد سے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے جیسا کہ بخاری میں موجود ہے یہی قول مجاہد سعید بن جبیر ابو عیاض مکحول عروہ بن زبیر رحمہم اللہ کا بھی ہے مروی ہے کہ بنو تمیم قبیلے کا ایک عرابی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے یہ دعا کرتا کہ اے اللہ مجھے اونٹ عطا فرمائیے مجھے اولاد دیجیے پس یہ آیت اتری یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ نہ تو دکھلاوا کیجیے نہ عمل چھوڑیے یہ بھی نہ کرو کہ علانیہ تو عمدہ کر کے پڑھو اور خفیہ برا کر کے پڑھو اہل کتاب پوشیدہ پڑھتے اور اسی درمیان کوئی فقرہ بہت بلند آواز سے چیخ کر زبان سے نکالتے اس پر سب ساتھ مل کر شور کر دیتے تو ان کی موافقت سے ممانعت ہوئی اور جس طرح اور لوگ پوشیدگی کرتے تھے اس سے بھی روکا گیا پھر اس کے درمیان کا راستہ جبریل علیہ السلام نے بتایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون فرمایا ہے اللہ کی حمد کرو جس میں تمام تر کمالات اور پاکیزگی کی صفتیں ہیں جس کے تمام تر بہترین نام ہے جو تمام تر نقصانات سے پاک ہے اللہ کی اولاد نہیں اللہ کا شریک نہیں وہ اللہ اکیلے ہیں ایک ہیں بے نیاز ہے نہ اللہ کے ماں باپ نہ اولاد نہ اللہ کی جنس کا کوئی اور نہ وہ ایسے حقیر ہیں کہ کسی کی حمایت کے محتاج ہوں یا وزیر و مشیر کی اللہ کو حاجت ہو بلکہ تمام چیزوں کے خالق مالک صرف وہی اللہ ہیں سب کے مدبر مقتدر وہی ہیں اللہ ہی کی مشیت تمام مخلوق میں چلتی ہے وہ اکیلے ہیں ان کا کوئی شریک نہیں ہے نہ اللہ نے کسی سے بھائی بندی کی ہے نہ وہ کسی کی مدد کے طالب ہیں تو اے نبی آپ ہر وقت اللہ کی عظمت و جلالت کبریائی بڑائی و بزرگی بیان کرتے رہیے اور مشرقین جو تہمتیں اللہ پر باندھتے ہیں آپ ان سے اللہ کی ذات کی بزرگی بڑائی اور پاکیزگی بیان کرتے رہیے یہود و نصارہ تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے مشرقین کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک الا ہوا تملک ہوا ما ملک یعنی اللہ ہم حاضر باش غلام ہیں یا اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں لیکن وہ جو آپ کی ملکیت میں ہیں آپ ہی ان کے اور ان کی ملکیت کے مالک ہیں صابع اور مجوسی کہتے تھے کہ اگر اولیاء اللہ نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ سارے انتظام آپ نہیں کر سکتے اس پر یہ آیت اتری اور ان سب باطل پرستوں کی تردید کر دی گئی بعض آثار میں ہے کہ جس گھر میں رات کو یہ آیت پڑھی جائے اس گھر میں کوئی آفت یا چوری نہیں ہو سکتی واللہ تعالی عالم